محمود الفا یعنی جس کلمے کے اندر فا فا کے مقابلے میں حمزہ آ جائے جو کہتے ہیں محمود الفا آج ہم پڑھیں گے محموز العین محموز العین یعنی عین کلمہ کیا ہو حمزہ ہو عین حمزہ ہو عین کلمہ حمزہ ہو تو محموز العین اس کی مثال سعلیٰ سعلا یس الو سلا یس الو تو یہ دیکھیں فعلا کے وزن پر فعلا کے وزن کے اوپر سعلا اور پھر یس الو یس الو فالو یا فالو تو یہ آئین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں محموز العین محموز العین دیکھیے سعلا یس الو سلََََََََََََََََََََََََََََََ سعلا یس الو سلََََََََََََََََََََََََََََََ فہو سائل و سعیلا یوس السعل فہو مسعول الامر من اسل و نہ لاتسل لاتسل تو دیکھیے ماضی کیسے آئے گا سا الا سا الا سا الو سا الت سا التا سا النا سا التا سا التما سا التم سا التے سا التما سا التنا سا التو سا النا مجھول کیسے آئے گا سو الا سو الا سو الو سو الت سو التا سو النا سو التا سو التما سو التم سو التے سو التما سو التنا سو التو سو النا اچھا جی اب دیکھیے ذرا سیلا اچھا نہیں جی، یہاں پہ ابھی کوئی اور اس میں جو ہم نے قوانین پڑھے ہیں اس میں سے ابھی نہیں لگ رہا ویسے قوانین لگتے ہیں اس کے اندر جوازی قوانین میں نے آپ کو بتایا تھا دس یا گیارہ کے قریب ہوتے ہیں حمزہ کے اندر تو وہ اس میں بھی لگتے ہیں لیکن یہ کہ بس ہم نے جو پڑھے ہیں ابھی جو ہم نے چار پڑھے ہیں اس میں سے کوئی نہیں آ رہا اس میں بھی مزارے آ گیا یس الو یس اللہ یس تسل تسلۃ السلان یس اللہ تسلۃ اسل نسل یہاں پر مزارے میں لگے گا یس والا قانون الو والا قانون یس والا قانون کیا کہتا ہے کہ حمزہ حمزہ مفتوحہ ہے حمزہ متحرک ہو ٹھیک ہے حمزہ یہ آ گیا جی تیسرا والا قانون دیکھیں جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اس سے پہلے ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت کو پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں جیسے کہ یس سالو کے اصل میں یس سالو تھا تو یس سالو سے کیا ہو جائے گا حمزہ متحرک ہے نا حمزہ بس متحرک ہونا چاہیے چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو اور اس سے ماقبل ساکن ہو اس سے ماقبل ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں حمزہ کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا یس سالو سے یس سالو تو گردان کے واضح قانون کیسے ہوگا یسل و یسلان یسلون تسل و تسلانہ یسلنا تسل و تسلانہ تسلنا تسلنا اصل و نسلو اب اس میں حمزہ آ رہا ہی نہیں ہے لیکن ویسے کیا ہے یس الو یس الان یس الونا تس الو تس الان یس النا تس الو تس الان تس تسلونا تس تسنا تسلنا اصل و نسلو مجھول کیسے آئے گا یس الو علان یس النا تس الو تس علان یس النا تس الو تس علان تس سلونہ تس تس النا اس الو نس الو اور اگر جوازی قانون لگائیں گے تو کیا بنے گا یوس یوس علان یوس ہے تس الو تس علان الو النا تس الو تس علان تس سلونہ تس علین تسلان تس النا اس نس الو ہو جائے گا نا جوازی قانون سمجھ میں آ رہا ہے نا کیسے جوازی قانون کیسے لگے گا حمزہ کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے حمزہ گر جائے گا تو یوس الو سے یوس الو یوسلو الو سلان اصل میں یوس الانے ہے یوس الانے سے سب میں آ رہا ہے نا اس میں تو مظاہرے کے تو تمام سیگوں میں آئے گا کیونکہ ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے کہ یا فلو یا فلانے یا فا کلمے کو دیکھیں ساکن آ رہا ہے یا فلو یا فلانے یا فلون تفل و تفلان یا فلنا تفل و تفلان فلاں تفلین فلون تفلنا افل و نفل تو ہر جگہ پہ فا ساکن ہے اور آئین ہر حمزہ جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر کیا آ رہا ہے متحرک آپ کو ملے گا تو اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں اس کو گرا دیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو جائے گا پھر لن یس اللہ لن یس اللہ لن یس الن تس اللہ تس اللہ یس اللہ تس اللہ تس اللہ تس اس طرح لن یوس اللہ لن یوس اللہ ہوگا پھر لم لم یس لم یس لم یس لم یس لم تس لم تس لم یس لم تس لم تس لم تس لم تس لم تس لم تس لم عصّ لم یوسّّمّ یُسلم یوسل یہ ساری گدان چلے گی اس میں فائل سا عل سا عل سائل ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں سائل سوال کرنے والا سائل سوال کرنے والا تو سائل سائلان سا علان سا علون سا سا سا اچھا اور اس کا جو مستر تھا وہ کیا ہے سعالن وہاں پہ وہ سعالن والا قانون لگے گا سعالن والا قانون کیا کہتا ہے حمزہ مفتوا ہو ما قبل مضموم ہو یا مقصور ہو حمزہ مفتوا ہو ما قبل مضموم ہو یا مقصور ہو تو حمزہ کی حرکت کو ما قبل کو کے موافق حرف علت سے بدلنا یعنی جو ہوگا بدل دینا جائز ہے ٹھیک ہے تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق ہر پہلے سے بدل جائز ہے تو سوال ان کو کیا پڑھ سکتے ہیں سوالن سوال اس لیے جب بھی بولا کریں تو یا تو کہا کریں کہ سوال ہے یا سوال ہے سوال نہیں کہنا سوال نہیں کہنا ٹھیک ہے یہ عمومی غلطی ہوتی ہے کہ جی سوال سوال نہیں سوال یا سوال ایسے ہی میں گزرا نا کرت کوئی لفظ نہیں ہوتا کرات کرات کرت لفظ نہیں ہوگا کرات ٹھیک ہے یہ مستر ہے اصل میں کرات کرا یک کراؤ کرا آتن مستر ہے تو کرت مستر نہیں ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ اردو میں ہم لوگ بول دیتے ہیں کرت لیکن اصل میں عربی کا لفظ ہے تو وہ ہے کرات کرات یعنی ہمسا کو کھینچیں گے ٹھیک ہے جیسے کھڑی کھڑی جو ہم کہتے ہیں کھڑی زبر جو ہے کھڑی زبر ہے تو قرات تو اسلن اچھا اب اس میں اس میں مفول کیا آئے گا مسعول مسعولان مسعول ہم اردو میں لفظ استعمال ہیں مسعول یعنی جس سے سوال کیا جائے مسعول مسعل مسعولت مسعولتان مسعولات الامر مسول اسل الامر اسل اس اسلا اس اسلی اس اسلنا اس علی اس اس ٹھیک ہے یہاں پہ وہ قانون لگے گا یس والا قانون لگے گا اس ال کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں اس ال کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں قانون لگائیں ذرا اس ال کو کیا پڑھ سکتے ہیں قانون لگائیں یس والا قانون یس والا قانون لگائیں اس ال کیا بن جائے گا ہاں دیکھا ہے گڑبڑ کریں گے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں جوازی قانون لگائیں اس اس ال والا قانون لگائیں تو کیا بنے گا ہاں سل سل بنی اسرائیل آیا نا لفظ کیوں بھائی سین کیا ہو چکا ہے سین متحرک ہو گیا جب سین متحرک ہے تو اب جو شروع میں حمزہ وصلی تھا وہ گر جائے گا حمزہ وصلی کیا ہو جائے گا گر جائے گا تو سمجھ رہے ہیں بات کو اور یہ سل بنی اسرائیل آیا کہ نہیں آیا قرآن مجید میں بھی آیا ہے سل تو اصل میں لفظ تو اس سال ہے اصل میں تو کیا ہے اس سال ہے یہاں پہ جوازی قانون لگا ہوا ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ سال کون سا سیگا ہے آپ ڈھونڈتے رہے بھائی سل سال کون سا سیگا ہوگا تو یہ امر ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ جوازی قانون بھی فائدہ دیتے ہیں آدمی کو نہیں وہ تو وہاں پہ تو وہاں پہ تو وہ تو لازمی کل ہی پڑھیں گے وہاں پہ تو کل ہی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کل یعنی کل کا لفظ آئے گا اکول وغیرہ یا اس طرح نہیں پڑھا جائے گا یا اکول اس طرح نہیں پڑھا جائے گا وہاں پر یا کل کھانے کے حوالے سے کل جو ہے ایک ہے کل ایک ہے کل جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ جی وہ عقل یا کلو سے اکلن تو وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ وہ کہیں وہ تو کل ہی ہوگا اور اب وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو ٹھیک ہے اور میں نے بتا دیا تھا انہوں نے خود بتایا تھا کہ اصل میں او کل تھا او کل تھا اور وہ گرا دیا گیا تھا او کل سے لیکن وہاں پہ کل ہی پڑھتے لیکن یہاں پہ اس سال بھی ہو سکتا ہے اور سال بھی پڑھ سکتے ہیں اس سال بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جوازی قانون ہے تو دونوں طریقے جائز ہیں تو سمجھ رہے ہیں الامر منو سل سلا سلو سلی سلا سلنا ٹھیک ہے اور اگر اس ال اس علا اس الو اس علی اس علا اس النا اس النا اس علان اس النا اس سلین اس علان اس النان اس الن اس الن اس علین ٹھیک ہے پھر آ جائے گا لی یس ال لی یس علی یس علا لی یس علو لی تس علی تس علا لی یس النا لی اس علی نسل اس کو کیسے پڑھیں گے لی یس ال کو کیا پڑھیں گے لی یس ال کو کیا پڑھیں گے جوازی قانون لگائیں یس ال والا قانون لگائیں لی یس ال لی یس ال لی یس ال لی یس الا ٹھیک ہے لی یس ال لی یس الا ہے نا لی یس الو ہاں لی یس ال لی یس ال لی یس الا لی یس الو لی تسل لی تسلا لی یس النا سمجھ رہے ہیں بات کو تو لی یس ال لی یس الا لی یس الو میں صرف ویسے ایک تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں ایک جوازی قانون کے حوالے سے بس آپ وجوبی قانون کو کم از کم مضبوط رکھیں وجوبی قوانین کو مضبوط رکھیں اس سے انشاءاللہ تو تو لیس لیس الن یس الان یس الن تسلن تسلن یس الن یس الن نس الن یس الن اس طرح پھر لا تسل لا تسلا نہیں آ جائے گا کیسے آئے گا لا تسل لا تسلا مجھول آپ نے خود کر لینا ہے اب آ جائے گا جی لا تس اللہ تس اللہ اللہ تس تس تس تس علی النا اور پھر یہ ساری گدان ایسے ہو جائے گی دیکھیں نا اس ال میں آپ نے حمزہ کی حرکت سین کو دی سین متحرک ہوا اس لیے حمزہ وصلی کو بھی بگا دیا ہاں تو حمزہ وصلی بھی گر گیا نا بھائی حمزہ وصلی آتا ہی اسی لیے یہ تھا کہ بھائی اس کے بعد ساکن آ رہا ہے عرب کبھی بھی سکون سے شروع نہیں کرتے یہ ہم بڑے ماہر کے ہم اس کو بول جاتے ہیں اسکول پتہ نہیں وہ اس کو بولتے لفظ ایسے جیسے اسکول جو ہے نا تو اس کو اب جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں ہم کہتے ہیں اسکول اسکول یعنی اس طرح کا لفظ کے ساکن شروع رب نہیں وہ کرتے وہ کہتے ہیں سکون سے کوئی چیز شروع نہیں ہو سکتی کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ ہونا چاہیے پہلے متحرک ہوگا ہم بھی اسکول بھی پڑھتے ہیں یہ بھی ساکن تو نہیں ہوتا لیکن وہ اس طریقے سے وہ کیا تاکہ آواز حرکت کی نہ آئے سمجھے اس لیے وہاں پہ گرا دیا ہم نے سل کے اندر جو ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر محمود اللہ کل پڑھیں گے دیکھیں کرا ایا کراؤ کرا اتن آگے آئے گا نا کرا ایا کرا اتن اگلا جو محمود اللہ ہے تو وہ لفظ آ نا کیرت نہیں بلکہ کرا اتن کرا ایا کراؤ کرا اتن اور بھی جو قانون ہے جیسے کاری ان کو کاری یون بھی پڑھا جا سکتا ہے اس طرح مختلف اس میں آئیں گے لیکن وہ نہیں ہے آپ لوگوں کے چلیے جی نا آپ کے سبق کی طرف آ جائیں کل بھی ہمارا قرآن کا سبق رہ گیا تھا جی بس ہاں یہ بھی ہے کہ باقی اگر بندے کو تھوڑی بہت سر کے ساتھ اتنا وہ ہو جائے بہت بے شک بہت زیادہ وہ بھی نہ ہو مہارت نہ بھی ہو لیکن اتنا ہو کہ بندہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے تو ٹھیک ہے ہو جائے تو